حضرت عمر بن عوف مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری کسی سنت کو زندہ کیا پھر اس پر لوگوں نے عمل کیا اسے اس سنت پر عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور جس نے کوئی بیدات ایجاد کی پھر اس پر عمل کیا گیا اسے عمل کرنے والوں کے برابر گناہ ہوگا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو نو